بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى لإهدادوا إيمانا مع إيمانهم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختلف آیات کے ذریعے سے اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ دادو ما سورہ فتح کی آیت ہے اور حدیبیہ سے اس کا تعلق ہے ہوا یہ تھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد عمرے کی نوبت نہیں آئی خدے میں آپ کا قیام تھا وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکے بھیجا تھا تاکہ وہ اہل مکہ کو قائل کر سکیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں قتال اور جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور عمرہ کرنے سے تمہیں ہمیں نہیں روکنا چاہیے یہ مناسب نہیں مشرقین نے حضرت عثمان سے کہا آپ آ گئے ہیں آپ عمرہ کر لو باقی ان کو تو ہم اجازت نہیں دیں گے حضرت عثمان نے آپ کے بغیر عمرہ کرنے سے معذرت کی اور انکار کیا اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو جب حضرت عثمان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مشقین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا اب جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت عثمان کی کہ قتل کا بدلہ لیں گے اور قتال کریں گے اب حضرات صحابہ عمری کی غرض سے آئے تھے قتال کا وہاں کوئی دور دور تصور نہیں تھا ایسی حالت میں پھر آپ کو ان کو قتال کے لیے تیار کرنا یہ ایسی بات تھی کہ جس کے لیے صحابہ کا تیار ہونا بظاہر مشکل تھا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم قتال کی کوئی تیاری کر کے نہیں آئے وہاں سوائے عمرے کے کسی دوسری چیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کہ قتال کی تیاری نہیں تھی قتال کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ نے ان کو قتال پر آمادہ کیا تو وہ تیار ہوئے وہ ایسے تیار ہوئے کہ بعض حضرات نے الگ موت تک کی اور ایک مرتبہ کے بجائے کئی کئی مرتبہ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بہت کی اب جذبہ قتال کا ہموار ہو گیا اور صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہو گئے اور پھر ہو گئی اور صبح کے بعد میں پھر وہ جہاد کی تیاری تھی اس سے بعد رہنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اب قتال نہیں کریں گے اور سو ایسی کی گئی کہ جس میں بظاہر اس میں مشرقین کو ترجیح حاصل تھی وہ حدیبیہ کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں تو بہرحال قتال سے بعد رہنے کے لیے جب حکم دیا گیا تو صحابہ اس پر بھی تیار ہو گئے تو لیر دادو ایمانم ما ایمان ہے جو ذکر کیا گیا ہے اس سے براد کیا ہے اس سے براد یہ ہے کہ انہوں نے ابتدان جو قتال کا ارادہ کیا وہ بھی ایمان کا اثر تھا اور بعد میں صلاح ہو جانے پر جو قتال کا ارادہ ملتوی کیا گیا وہ بھی ایمان کا اثر تھا تو اس لیے لہر دادو ایمان ماں ایمان میں ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ ایمان کے اثر کی زیادتی مراد ہے یعنی ہمارا نقطۂ نظر امام بخاری کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ امام بخاری تو ایمان کی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں اور ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ زیادہ زیادت ایمان کا ذکر سراہتن ہے اور نقصان کا ذکر استدلال ہے کیونکہ جو چیز زیادتی کو قبول کیا کرتی ہے وہ نقصان کو بھی قبول کرتی ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے اور وہ چیز جو زیادتی اور نقصان کو قبول کیا کرتی ہے وہ مرتب ہوتی ہے تو اس لیے ایمان کو مرکب بھی کہا جائے گا قابل زیادہ تو نقصان بھی کہا جائے گا ہماری طرف سے جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں ایمان کے اثر کی زیادتی مراد ہے اور ایمان کی زیادتی مراد نہیں تیاری نہیں تھی آپ نے حکم دیا وہ قتال کے لیے تیار ہو گئے یہ ایمان کا اثر تھا سنا ہو گئی اور قتال کی تیاری کے باوجود پھر ان کو صلح کے لیے آمادہ کیا گیا اور قتال کے ارادے کو ترک کرنے کے لیے کہا گیا یہ بھی ایمان کا اثر اس کے بعد دوسری آیت ہے وزد ناہم ہدا یہ سورہ کاف کی آیت ہے وہاں ایک بادشاہ تھا دپیانوس اس کا نام تھا اور بہت کٹر بت پرست تھا لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور کوئی آدمی اگر بت پرستی کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کو قتل کر دیتا تھا اللہ نے وہاں کچھ نوجوان پیدا کیے اور انہوں نے بت پرستی سے انکار کیا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قومنا آگے کیا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا یہ نوجوان تھے ان کے لیے کہا گیا ہے ردنا ہم ہودا امام بخاری کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہدایت اور ایمان ایک ہے اور جب ہدایت اور ایمان ایک ہے تو ہدایت کی زیادتی ایمان کی زیادتی قرار دی جائے گی کیونکہ ہدایت اور ایمان دونوں ایک ہیں اور ہدایت کی زیادتی کا ذکر ہے تو لہٰذا معلوم ہو کہ ایمان کی زیادتی کو بیان کیا جا رہا ہے اور جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ نقصان کو بھی قبول کرتی ہے لہذا کہا جائے گا کہ ایمان قابل زیادت و نقصان ہے ہماری طرف سے وہی جواب ہوگا کہ یہ کہنا کہ ہدایت اور ایمان ایک ہے یہی غلط ہے ہدایت ایمان کا اثر ہے ہدایت ایمان نہیں ہے ہدایت کو ایمان کو متحد قرار دینا اور یہ کہنا کہ یہ دونوں متحد ہیں لہذا ہدایت کی زیادتی وہ بے ہی ایمان کی زیادتی ہوگی یہ غلط ہوگا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو بہرحال جب ہدایت ایمان کا اثر ہوئی اور وہ ایمان کا عین نہیں ہوئی تو ایمان کی زیادتی ثابت نہیں ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ وزید ہوں ہوتا سے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز یہاں ان کے بارے میں بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ ایمان کی بصیرت میں زیادتی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہو گئی تھی کہ ہدایت اور ایمان ایک نہیں ہے ہدایت ایمان کا اثر ہے دوسری بات یہ کہ وزر نعم ہودہ سے ان کی بصیرت میں زیادتی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی اعلی درجے کی بصیرت ادا فرمائی کہ اس ظالم جابر کے مقابلے میں وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم شرک کا انتخاب کریں اور بت پرستی کو اختیار کریں تو وہ ایک بات یہ کہ ہدایت ایمان نہیں وہ ایمان کا اثر ہے دوسری بات یہ کہ جتنا ہوں مدا سے ان کی بصیرت میں زیادتی مراد لی گئی اس کے بعد میں آئے تھے اللہ اللہ تدا ہوتا یہ سورہ مریم کی آیت ہے اس سورہ مریم کی آیت سے پہلے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ویدا تتلا علیہم آیا تنا بینات ویدا تتلا علیہم آیا تنا بینات قال الدین کفر الدین آمنوا ائل فریق خیر مقابن و آسن جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں ای الفریق نے خیر مقام و آسن ردیہ کون سا فریق مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے اور کس فریق کی سوسائٹی اعلیٰ اور عمدہ ہے یعنی وہ مذاق کرتے ہیں اہل اسلام کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں تم گرے پڑے لوگ ہو تمہاری کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے ہماری سوسائٹی سے اپنی سوسائٹی کا مقابلہ کر لو تو نظر آ جائے گا کہ ہمارا مقام بلند ہے اور تمہارا مقام کم ہے یہ تبصر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وکم من قرن و تم سوسائٹی کی بات کرتے ہو اور اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو بلند ظاہر کرتے ہو بہت ایسی سوسائٹیاں گزری ہیں اور بہت ایسے بلند مقام والے لوگ گزرے ہیں جن کو ہم نے ختم کر دیا گنکھنا قبل بہت سے ایسے لوگ تھے ان سے پہلے کہ سامان بھی ان کے پاس بہت عمدہ ہوتا تھا اور دیکھنے میں بھی بڑے حسین اور بڑے خوبصورت نظر آتے تھے لیکن چونکہ وہ اللہ کے آکام کے باغی تھے لہذا ان کو تباہ کر دیا گیا اور برباد کر دیا گیا اس کے بعد اللہ الدینہ تدم ہوتا جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک ان کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں تو گیا مشرقین نے طنز کیا اور کیا اور یہ کہا کہ تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہم بڑے لوگ ہیں تم چھوٹے ہو ہماری سوسائٹی اعلیٰ ہے تمہاری سوسائٹی کم درجے کی ہے اس پر اللہ نے کہا کہ بہت سی ایسی اچھی سوسائٹیوں والے لوگوں کو اور بہت سے ایسے بلند درجے کا دعوی کرنے والوں کو ہم پہلے ختم کر چکے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس ہٹ بھرنے کی بنا پر اور اس اناد اور انکار کی بنا پر وہ ہلاک ہوئے اور تباہ ہوئے اس کے بعد میں وطیرہ تداؤ ہوتا ہاں البتہ اگر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہدایت پر آنے کے لیے آدمی کے اندر ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ بے شک ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائیں گے تو یہاں بھی چونکہ ہدایت کا لفظ آیا ہے امام بخاری کا کہنا یہی ہے الدینہ تدو میں ہدایت اور ایمان ایک ہے لہذا اس سے ایمان کی زیادتی ثابت ہوئی ہماری طرف سے کہا جاتا ہے ایک نہیں ہدایت ایمان کا اثر ہے اور ہدایت کا ایمان کا عین نہیں ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہدایت بھی ملتی ہے اور پھر اس کے اوپر دوام بھی نصیب ہوتا ہے آپ کوشش کریں گے ہدایت حاصل کرنے کی اس کے لیے ذرائع وسائل اختیار کریں گے تو ہدایت مل جائے گی اور ہدایت ملنے کے بعد پھر اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ آپ ہدایت پر قائم رہیں گے آپ ہدایت پر برقرار رہیں گے تو اس لیے ایک بات تو ہوئی ہوئی کہ ہدایت ایمان نہیں ہے بلکہ وہ ایمان کا اثر ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو لوگ یعنی یہ اللہ دینا ہدا میں زیادہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہدایت پر دوام نصیب ہوگا اور ہدایت کے اوپر استمرار حاصل ہوگا اس کے بعد میں آگے و آتا ہوں تخواہ ہوں والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هي سورة محمد قياد ومنهم من يستمع ما إليك فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين آمنوا ماذا قال آنفا کچھ لوگ ہیں آپ کی مجلس میں آتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں فیضا خرجو میں کالو آ بنو تو اہل ایمان سے کہتے ہیں ماذا قال آنے کا ہوا یہ کیا کرے رہے تھے مزا کالا آنے کا یہ کیا فرما رہے تھے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے

فإذا خرجوا من عندك قال الذين قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کے در پہ رہتے ہیں یہاں آیت کے اندر ہے ہدا اس کے مقابلے میں تبا اللہ قلوبین یہاں تو اللہ ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اہل ایمان کو ہدایت میں زیادتی نصیب ہوتی ہے اور یہ کافر تبا اللہ والا قلوب ان کے قلوب کے اوپر مہر لگ جاتی ہے یہ تبا اللہ والا قلوب والذین قلوبہ زادہم ایمانہ کے مقابلے میں ہے اور وہ آتا ہوں تخوا ہوں اس کے مقابلے میں ہے وہ وہ وہ کیا تھا یہ وہاں تاہم تقواہم کے مقابلے میں اصل میں قصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسمانی جو قوا عطا فرماتے ہیں ان کا قاعدہ بھی یہی ہے اور روحانی قوا جو عطا کیے گئے ہیں ان کا قاعدہ بھی یہی ہے کیا کہ اگر ان کو استعمال میں لایا جاتا رہے تو ان کی قوت قائم اور برقرار رہتی ہے اور ان کو استعمال میں نہ لایا جائے تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے ہمارے استاد حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہم بندے پڑھتے تھے تو ہماری گاڑی نہیں نکلی تھی ہندوستان میں سہارنپور کی طرف ایک علاقہ ہے اس کو ہردوار کہتے ہیں وہ ہندوؤں کا مخصوص علاقہ ہے وہاں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تو یہ چونکہ چھوٹے تھے تو اس واسطے داڑھی وغیرہ تھی نہیں ان کو پہچانا نہیں گیا اور یہ ہردوار چلے گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہے اور وہ پاؤں اتنا موٹا ہو گیا اور دوسرا پاؤں چھوٹا سا لٹک رہا ہے ایک پاؤں پر وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ پھول کر بہت موٹا ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا پاؤں وہ چھوٹا سا لٹکا ہوا ہم نے اس سے پوچھا کہ کب سے تم اس طرح کھڑے ہو اس نے کہا بارہ سال ہو گئے تو اس بارہ سال کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر وہ پاؤں کو حرکت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا اسی طریقے سے بعض لوگ ہاتھ اونچا کیے ہوئے کھڑے اردو نے ہاتھ کے استعمال کو ترک کر دیا ہاتھ کو اونچا کر کے کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوران خون موقوف ہو گیا ہاتھ سوکھ کر لکڑی کی طرح بن گیا تو چونکہ ان قوا کو استعمال نہیں کیا گیا اس لیے ان کی وہ طاقت ختم ہو گئی ان کی وہ صلاحیت باقی نہیں رہی یہی حال قوائے روحانیہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روحانی قوتیں عطا کی ہیں اگر ان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مرضیات پر عمل کے استعمال کے لیے کام میں لایا جائے گا تو وہ خواہ آمد ہوں گی اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور ان خواہ روحانیہ سے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال نہیں کیے جائیں گے تو وہ قوت ختم ہو جائے وہ قوت پھر باقی نہیں رہے گی پھر آپ ہزار سمجھائیں ہزار باہر راست پر لانے کی کوشش کریں چونکہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے لہذا وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں یہ جو ختم اللہ والا قلوبہم فرمایا گیا یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں استجا کے ذریعے سے انکار کے ذریعے سے انعد کی بنیاد پر اپنی قوت روحانی کو ضائع کر دیا اپنی قوت روحانی کو خود انہوں نے ضائع کیا تو اس لیے اللہ نے مور لگا دی اور مور لگانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ اگر راست پر آنا چاہیں گے تو نہیں آتے تو یہاں یہی ہے کہ ولدین تدو زاد ہدا وہ آتا ہوں تخوا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے قوا کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا کی اور اس کے اوپر دوام اور استمرار کی نعمت بھی عطا کی یہ کہنا کہ ہدایت اور ایمان ایک ہے یہ صحیح نہیں ہے ہدایت تو ایمان کا اثر ہے اور یہاں پر بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نعمت سے مالا مال کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ان کو دوام اور استمرار حاصل ہوتا ہے وہ داد الدینہ ایمانہ یہ سورہ مدثر کی آیت ہے سورہ مدثر میں یہ کہا گیا تھا الحاط آتا اشر کا انتظام انیس فرشتے کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہوا جالنا شہر یہ ویزداد لذینا آمنوا ایدینہ جو فرمایا گیا یہ اس لیے کفار کے لیے تو بن گیا جہنم میں جب انیس فرشتوں کے موجود ہونے کا ذکر آیا تو ایک کافر کہنے لگا کہ سترہ کو تو میں دیکھ لوں گا دو کے لیے باقی اور آدمی کافی ہو جائیں گے اس لیے انیس فرشتوں کا معاملہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا بات بات کی نہیں وما جالنا اصحاب اللہ فتنا تہ لدینہ کا یہ ہے فتنا کہ انہوں نے مذاق شروع کر دیا انہوں نے استجاع شروع کر دیا اور وہ کہنے لگی ان کا تو ہم انتظام خود کر لیں گے لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ لدینہ ات الکتاب ویس داد لدینہ منوب ہی مانا اہل کتاب کو یقین ہو جائے کہ محمد اللہ کے رسول چونکہ ان کی کتابوں میں بھی گوا جانم کا انتظام کرنے والے انیس فرشتے بیان کیے گئے اب ظاہر کہ آپ نے ان کی کتاب تو پڑھی نہیں اور عدد کے معاملے میں قیاس اور تخمین کا کوئی مقام اور درجہ نہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جہنم کا انتظام انیس فرشتے کریں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کی وہی آتی جیسے اللہ نے اپنی وہی کے ذریعے سے پہلے یہ بتایا کہ جہنم کا انتظام انیس فرشتے کریں گے اسی طرح آپ کی وہی میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ انیس فرشتے انتظام کریں گے تو اس سے اہل کتاب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ باقی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں ورنہ یہ کیسے بتاتے کہ انیس فرشتے یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ ہماری کتاب انہوں نے نہیں پڑھی یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ انتظامی معاملہ عدد کا معاملہ وہ قیاس کے ذریعے سے نہیں گا بیان کیا جا سکتا یہ تو اہل کتاب کے لیے اور آگے زیادہ وہ آبنو ایمانہ بخاری کا استدلال اسی سے کہ وہ داد الدینہ آبنو ایمانہ فرمایا گیا ہے ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ داد الدینہ آمنو ایمانہ میں تین احتمال ہیں ایک تو ہے تظاہر عدلہ کہ مسلمانوں کو یہ خوشی ہوئی کہ جس طرح ہماری کتاب میں جانم کا انتظام کرنے والے انیس فرشتے بیان کیے گئے ہیں اسی طرح پہلی کتابوں میں بھی انیس کا عدد بیان کیا گیا تھا تو ایک دلیل ہماری کتاب ہو گئی اور ایک دلیل کتب سابقہ ہو یہ عبد اللہ ہے کہ عبد اللہ کا توافق ہو گیا ہماری دلیل جو قرآن ہے اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ انیس ہے تو پہلی کتابیں جو اللہ کی وہی سے آئی ہیں ان میں بھی انیس کا عدد بیان کیا گیا تو لہذا لدینہ آمنو ایمانہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوئی بلکہ اس سے مراد یہ کہ اہل ایمان کو متعدد دلائل فراہم ہو گئے ایک دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کی قوت کا اظہار ہوا کیوں اس لیے کہ غیب کی ایک بات تھی جیسے جہنم غیب ہے ایسے ہی جہنم کا انتظام کرنے والے فرشتے بھی غیب ہیں اور ایسے ہی ان کا عزت بھی غیب ہے وہی کے ذریعے سے جب یہ بات بتائی گئی کہ وہاں انتظام کرنے والے انیس فرشتے ہوں گے تو فوراً ایمان لے یہ ایمان کے قوی ہونے ایمان کے مستحکم اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے ورنہ آدمی کہہ رہے بھائی انیس کا پتہ کیسے چلا چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہاں فرشتے ہوں گے لیکن یہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ انیس ان کے یہاں یہ سوالات پیدا نہیں ہوئے ان کے یہاں یہ تشویش پیدا نہیں ہوئی کہ یہ انیس کا عدد کیسے معلوم ہوا تو فوراً اور ان کا فوراً مان لیا نا یہ ان کے ایمان کی قوت کی علامت یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی علامت آپ نے پڑھا نا کہ ابو بکر سے کہا گیا کہ لو جی پہلے تو اور باتیں ہوتی تھی اب محمد کہتے ہیں میں آسمان پر گیا تو ان کا کہ ٹھیک ہے ٹھیک کہتے ہیں انہوں ان کو اس میں کوئی تردد نہیں ہوا ہاں، کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر وہ گئے تو ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آسمان کا فرشتہ ان کے پاس یہاں آتا ہے جب فرشتہ یہاں آ سکتا ہے آسمان سے تو یہ وہاں جا سکتے ہیں ہمیں اس میں کوئی شکار نہیں تو یہ قوت ایمان کی بات تھی تو اس لیے لہذا الزینہ آبن و ایمانہ سے مراد یہ ہے تاکہ ان کی ایمان کی قوت میں اضافہ اور ہو جائے اور ایک بات وہی امن بے کے صبح امن و تفصیل یعنی یہ کہ مومن بھی میں اضافہ ہوا مومن بھی میں اضافہ ہوا یہ بات تو معلوم تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہی کے ذریعے سے بیان کرتے یہ ان کا ایمان تھا یہ میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ آپ پر وہی آتی اور وہی کے ذریعے سے آپ آکام خدا کو اور اخبار خدا بندی کو بیان کرتے ہیں اب آپ نے بیان کیا کہ جہنم کا انتظام انیس فرشتے کریں گے تو اس کو تسلیم کر لیا گیا تو مومن بھی میں اضافہ ہوگا اس کے بعد میں ہے ایوکم زیادہ تو حاضی ایمانہ یہ ایوکم زیادہ تو حاضی ایمانہ یہ سورہ توبہ کی آیت فام الدین آبانو فدادہ تم ایمانا وہم یستب شرون وام الذین فی قلوبہم مرد فدادہ تم رجسا الہ رجسہم وماتو وہم کافرون کہ جو لوگ مناسب ہیں ان کے اندر پہلے ہی سے غلازت کفر کی موجود ہے اور قرآن مجید کی جب کوئی اور صورت آتی ہے تو اس غلازت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں بھی انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اہل ایمان ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس کے نازل ہونے کی بنا پر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں ایک آدمی بیمار ہے ایک آدمی تندرست ہے وہ آدمی جو تندرست ہے آپ اس کو پلاؤ کھلائیں بریانی کھلائیں قورمہ کھلائیں تو وہ اس کے لیے جزو بدن بنے گا اس سے اس کی توانائی اور طاقت میں اضافہ ہوگا اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا میدا خراب وہ پہلے ہی سے بیمار اس کو اگر آپ پلاؤ کھلائیں گے یا اس کو آپ بریانی کھلائیں گے تو وہ اس کو ہضم ہوگا وہ اس کو ہضم نہیں ہوگا وہ اس کے لیے مزید تباہی کا اور مزید بیماری کا سبب بن جائے گا یہ تندرست اور بیمار کا فرق آپ کو معلوم تو اہل ایمان اور منافقین میں اہل ایمان تندرست ہیں صورت نازل ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافقین جب صورت نازل ہوتی ہے تو ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے فضادت رجسن الا رجسیم پہلے سے گندگی موجود ہے اب اور صورت آئی اس کا انکار کیا تو گندگی میں اضافہ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس دیاتی سے مراد کیا ہے تو اس کی تین صورتیں بیان کی گئی ایک صورت تو یہ بیان کی گئی ہے علامہ صاحبی جزائری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ صورت آتی ہے تو نئے احکام نازل ہوتے ہیں تو مومن بھی میں جاتا آتی ہے اور نئے احکام کا نزول ہوتا ہے تو ان نئے احکام پر وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے تو یہ مومن بھی میں ہی جاتا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صورت آتی ہے اور اس میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے یا اس کے اندر گویا حیات بادل بات کے دلائل بیان کیے گئے تو ان دلائل کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوتی تو پہلی صورت میں احکام آئے وہاں مومن بھی میں اضافہ ہوا دوسری صورت میں دلائل آئے تو ان دلائی کی وجہ سے ایمان کے اندر استحکام پیدا ہوا ایمان کے اندر انشرا میں اضافہ ہوا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مومن سے وساوس کے ہجوم کی بنا پر غلطی صادر ہو جاتی ہے وساوس کا ہجوم ہوتا ہے اور ان وساوس کی برادر آدمی حال اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس میں اس سے کسی غلطی کا سدور ہو جاتا ہے تو صورت آتی ہے اس صورت کے آنے کی وجہ سے اس مومن کے خیالات میں جو انتشار پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے قرآن مجید کی صورت اس کے قلب کی کا سبب بنتی ہے قرآن مجید کی صورت اس کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ اس اطمینان کی بنا پر ان وساوس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے غلطی کے ارتکاب سے بھی بات آ جاتا ہے تو یہ تین صورتیں ہیں جن کا زیادتی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ایمان کی زیادتی کے معنی یہ نہیں ہے کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے اور ایمان قابل زیادت و نقصان اس کے بعد آگے ہے فخشم فضاد ہوں ایمان الناس قد لكم تقجما فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل غزوہ احد کے بعد مشرقین جب واپس ہوئے تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے بہت سے مسلمان قتل کیے ہیں اور بہت سو کو زخمی کیا ہے ہم ان کا مکمل خاتمہ کر دیتے تو اچھا تھا لہذا انہوں نے خیال کیا کہ واپس جائیں ہم اسد کوئی جگہ تھی جو مکہ مدینہ طیبہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھے اور وہاں انہوں نے یہ خیال کیا لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی اور مدینہ جانے والے بعض لوگوں کے ذریعے سے وہاں یہ پیغام پہنچایا کہ مشرقین دوبارہ حملہ کرنے والے تاکہ اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا جائے عہد کے واقعے میں آپ کو معلوم ہے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہوئی اور اس شہادت سے ظاہر ہے کہ جماعت کو نقصان پہنچا جماعت کے اندر کمزوری آئی ابھی یہ مشکین جب واپس جا رہے ہیں تو ہمراہل اسد پر پہنچ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے غلطی کی ہمیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی دوبارہ واپس آنے کی اور دوبارہ حملہ کرنے کی البتہ کچھ لوگوں کو دے دلا کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ وہاں جا کر مدینے جا کر یہ کہیں کہ مشکین میں حملہ آور ہو رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ چلو ان کے مقابلے کے لیے اور اگر کوئی نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں گا اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا تو صحابہ کرام ظاہر ہے کہ بڑی جماعت کے شہید ہونے کی بنا پر گرفتہ خاطر تھے لیکن آپ کے حکم پر وہ روانہ ہوگا اور مشکین دم دبا کے بھاگ گئے تو یہ ہے ان نا سخت جمع الحکم فخش ہوں فضاد ہوں ایمان آگے کیا ہے فقالو حسب اللہ ہاں حسب اللہ نعم الوکیل تو یہ ہمرا الاسد کہلاتا ہے اور اس کا حال میں نے آپ کو بتایا کہ مشقین بھاگ گئے آپ نے تعاقب کیا اور ہمراہ الاسد تک آپ گئے اس کے بارے میں یہ آیا تھا اور یہاں زیادتی ایمان سے مراد ایمان کے جوش میں زیادتی مراد ہے کہ ایمان کا جوش زیادہ ہوا اور وہ زخمی ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی جماعت کے شہید ہونے کے باوجود ان کے تعاقب میں روانہ ہو بعض حضرات نے کہا کہ یہ بدر سورا سے متعلق بدر سورا کا قصہ یہ ہے کہ سفیان ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا سے جانے کے وقت تو اگلا سال جب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کی طرف تشریف لے گئے اور ابو سفیان قید سالی کا بہانہ کر کے مقابلے کے لیے بدل نہیں آیا اعلان تو اسی نے کیا تھا کہ اگلے سال بدر میں ہمارا آپ کا مقابلہ ہوگا تو آپ تو گئے اپنے صحابہ کو لے کر اور وہ نہیں آیا اور اس نے قید سالی کا عذر کر کے گواہ آنے سے معذرت کر لی صحابہ وہاں گئے تین دن قیام ہوا وہاں بازار وغیرہ لگتا تھا اس میں انہوں نے تجارت بھی کی اور کچھ مالی منفاط بھی حاصل ہوئی اسی کا ذکر ہے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات بدر سغرا کے بارے میں ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ ہمرا الاسد کے بارے میں ہے راجے یہی ہے کہ یہ ہمرا الاسد کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں بدر سغرا کے بارے میں نہیں آگے ہے وبا زاد اللہ ایمان و تسلیمہ یہ سورہ آزاد کی آیت آزاد کی صورت میں غزوہ آزاد کا ذکر ہے اور جتنی شدت اہل ایمان کے لیے اس غزوہ آزاد کے حوالے سے قرآن نے بیان کی ہے کسی اور غذبے کے بارے میں اس طرح منقول نہیں ہے

ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرور مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو گئی کہ جناب ان کے دل اچھلنے لگے اور الگ کی طرف آنے لگے اور وہ سخت اضطراب اور بےچانی اور بے قراری کا شکار ہو گئے اور منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا لیکن جو اللہ کے خاص بندے تھے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے خصوصی طور پر نوازا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ ایمان و تسلیمہ اس میں قرآن مجید میں ہے کہ نہ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 وہاں زیادہ اللہ ایمانوں تسلیمہ میں بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی زیادتی مراد ہے تو ہمارے ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں اعتماد اللہ واد اللہ واد وادنبی کی زیادتی مراد کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ما وعدن اللہ و رسول ہو صدق اللہ و رسول ہو وما الا ایمانا و تسلیما یہاں زیادتی اس اعتماد میں ہے جو اللہ رسول کے وعدوں پر ان کو حاصل تھا اللہ رسول کے وعدوں پر ان کو پہلے بھی اعتماد تھا اس موقع پر اس میں اور اضافہ ہو گیا اور اس موقع پر اس میں اور زیادتی ہو گئی اس کے بعد امام بخاری نے الحب و فلح و البردو فلاح من المان کو بیان کیا الحب و فلاح و البردو فلح من المان سے امام بخاری کا مدعا یہ ہے کہ یہ حب ایمان کا جز ہے اور یہ بو فلّہ یہ ایمان کا جز ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ محبت کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے اور بوجھ کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے تو اس لیے کہا جائے گا کہ حب ایمان میں داخل ہے اور حب کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے تو ایمان کے اندر بھی تفاوت آئے گا اور وہ بھی زیادتی اور نقصان کو قبول کرے گا ایسے بوجھ فی اللہ وہ ایمان میں داخل ہے اور فی اللہ کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے تو ایمان کے درجات میں بھی تفاوت ہوگا اور ایمان قابل زیادت و نقصان ہوگا ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ عدد یہ الحب و اللہ والبغض و اللہ مر ایمان یہ کوئی قرآن کی آیت یہ تو قرآن کی آیت نہیں یا یہ کوئی حدیث ہے یہ کوئی حدیث بھی نہیں تو آپ نے اس کو دلیل میں کیسے پیش کر دیا نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے یہ آپ کا ارشاد ہے تو امام اعظم کے مقابلے میں آپ کا ارشاد کیا کون قابل قبول سمجھے امام اعظم کہتے ہیں کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا آپ کہتے ہیں قبول کرتا تو لوگ تو اعظم کی بات مانیں گے تو اس لیے یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے آپ کا ارشاد ہے لہذا آپ کا ارشاد وہ امام اعظم کے مقابلے میں قابل استدلال اگر یہ کہا جائے کہ نہیں بخاری کا ارشاد نہیں یہ سلق صحابہ اور تابعین کا ارشاد ہے تو اگر صحابہ اور تابعین کا ارشاد اس کو قرار دیا جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے من کو برائے تفیض قرار دیا ہے کہ یہ ایمان کا جز ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ من ابتدائیہ ہے کہ یہ حب یہ بغض ناشی من ایمان جب ابتدائیہ ہوگا تو اس کے بعد ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حب فلّہ پیدا ہو جاتی ہے اور بغض فلّہ پیدا ہو جاتا ہے تو لہذا یہ من تبعیدیہ نہیں ہے کہ ان کو ایمان کا جز قرار دیا جائے بلکہ یہ من ابتدائیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ جذبات ایمان سے پیدا ہوتے ہیں ناشی من المان اور یہ پھر یہ کہا جائے کہ یہاں ایمان سے ایمان کامل مراد تو ایمان کامل کو ہم بھی مرکب مانتے ہیں یا من المان میں من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے مر ایمان میں ایمان سے ایمان کامل مراد لیا جائے حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں کہیں کہ یہ ممکن ہے امام بخاری نے الحب و فلّہ ولبود فلّہ من المان کو اخذ کیا ہو افضل العمال الحب و فلّہ ولبود فلّہ تو یہ بات حافظ صاحب کی اس لیے سقیم ہے کہ افضل العمان اعمال الحب و فلّہ و البغد و فلّہ میں تو ایمان کا لفظ ہی نہیں ہے اس سے کیسے کیا انہوں نے ایک رائے یہ نقل کی کہ امام بخاری نے الحب و فلّہ البغد و فلّہ من المان کو اگر یہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے لیکن افضل العمال الحب و فلاح ولبوب و فلّہ سے عہد کیا تو اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہاں تو ایمان کا ذکر نہیں اس لیے اس کو اصل قرار دینا یہ ٹھیک نہیں دوسری ایک بات حافظ صاحب نے اور کی انہوں نے کہا کہ اصل میں حدیث میں آتا ہے من احب اللہ و ابغض اللہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان اس سے من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان اس سے ماخود ہے تو جواب یہ کہ وہاں تو پھر فقط استقملہ ایمان کامل کا ذکر ہے اور ایمان کامل تو ہمارے یہاں بھی مرکب ہوتا ہے تو اس لیے اس سے مدعا آپ کا ثابت نہیں ہوگا وہ قطب عمر ابن عبد العزیز الا عدی ابن عدی ان ایمان فرائض و شرائع و حدود و سنن فمن استقمل استقمل ایمان و ملم یستقمل لم یستقمل ایمان فعین عائش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحديث عمر عمر ابن عبد العزیز نے عدی ابن عدی کو لکھا یہ عدی ابن عدی ابن امیرہ ابن وفا ابن زہارا کبھی عدی ابن عدی ابن امیرہ ابن فروا ابن زوراغ یہ موسل جو عراق میں ہے اس کے قریب ایک جزیرہ ہے جزیرہ ابن عمر عمر ابن العزیز کی طرف سے وہاں یہ گورنر تھے یہ جزیرہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی طرف منسوب نہیں ہے یہ کوئی اور ابن عمر ہے یہ ابھی ابن ابھی وہاں گورنر تھے ان کو لکھا اور جو لکھا وہ آگے آپ کے سامنے پڑھا گیا اور موجود ہے مسلمہ ابن عبد الملک نے یہ کہا کہ قبیلے کندہ میں تین آدمی تھے جن کی کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی تو اللہ بارش عطا فرماتے تھے یا جن کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی تو دشمن پر فتح نصیب ہوتی تھی قبیلہ کندہ کی وہ تین آدمی ہے ایک ان میں عدی ابن عدی ہیں ایک ان میں رجا ابن حیوا ہے ایک ان میں ان میں عبادہ ابن صبا یہ عبادہ ابن صبا اور رجا ابن حیوا اور ادی ابن ادی یہ ان لوگوں میں سے ہیں اللہ کے مقبول بندے کہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو بارش ہوتی ہے اور دشمن پر فتح ہوتی ہے عمر ابن عبدالعدید نے لکھا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں فرائض سے مرادیں یا نماز ہوگا وغیرہ اور کچھ شرائع شرائع سے مراد ہیں عقیدے کے مسائل تحریر کا عقیدہ اسی رسالت کا عقیدہ اور اسی طریقے سے حشر بشر کا عقیدہ اور جزا اور ثواب کا عقیدہ یہ شرائط فرائد اعمال مفروض اور شرائط وہ عقائد اور ہدد حدود حدود میں تین اعتبار ایک حدود سے مراد مبادی اور غایات لی جائیں جیسے نماز کی ابتدا تحریمہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سلام پر ہوتی تحریمہ مبادی میں داخل ہے اور سلام غایات میں داخل ہے یہ جیسے روزے کی ابتدا وہ صبح صادق سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے تو صبح صادق مبادی میں داخل ہے اور غروب آفتاب وہ غایات میں داخل ہے ایک احتمال تو حدود سے یہ ہے ایک اعتماد یہ ہے کہ اس سے مراد <clears throat> وہ سزائیں لی جائیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں جیسے حد سرخہ ہے حد زنا ہے حد قذف ہے وغیرہ وغیرہ یہ بھی حدود سے گوا مراد ہو سکتے ہیں اور تیسرا ایک اعتماد یہ ہے کہ حدود سے مراد <clears throat> من ہی یاد ہے معاشی ہے قرآن نے کہا وہ حدود اللہ فقط ظلم منس جو آدمی تجاوز کرے گا حدود کا یعنی حد مقرر ہے اس کے بعد معاشیت کا مرتبہ آتا ہے تو اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ ظلم کرنے والا ان لکل ملکن ہیمن اللہ انم اللہ محرم ہو تو یہ تیسرا احتمال ہوا ایک یہ تھا کہ مبادی اور غایات مراد ہوں ایک یہ تھا کہ وہ حد صرقہ اور حد زنا وغیرہ جو سزائیں ہیں وہ مراد ہوں اور تیسرا یہ کہ اس سے مراد معاشی اور منحیات ہوں اس کے بعد آگے ہے سنن سنن سنت کی جمع ہے اگر آپ اس سے طریقہ مشروعہ فی الاسلام مراد لیں تو یہ تعمیم عبادت تخصیص ہو جائے گی یہ سب کو شامل ہے جو فرائض ہیں وہ بھی اسلام کے طریقوں میں داخل ہیں جو شرائع ہیں وہ بھی اسلام کے طریقوں میں داخل ہیں جو حدود ہیں وہ بھی اسلام کے طریقوں میں داخل ہیں تو اگر آپ اس سے طریقۃ المسلو کا دین مراد لیں گے تو یہ عنوان عام ہوگا ان خاص خاص عنوانات کے بعد اور اگر آپ اس سے مندوبات مراد لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مستقل چیز ہوگی کہ شریعت کے اندر جس طریقے سے فرائض ہے ایسی مستحبات اور مندوبات بھی ہیں مندوبات پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جو ان کو پورا کرے گا وہ ایمان کو پورا کرے تو بخاری کا استدلال تو ختم ہو گیا اس لیے کہ یہاں تو ایمان کا ذکر ہو رہا ہے اور ایمان کامل کو ہم بھی مرکب مانتے ہیں لہذا یہ ہمارے خلاف نہیں وہ ایمان فہم عیش اگر میں زندہ رہا تو میں بیان کروں گا تمہارے سامنے ان تمام چیزوں کو حتیٰ تا ملو گیا تاکہ تم عمل کرو امت اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو مجھے تمہارے پاس رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں وقال ابراہیم علیہ السلام بولا کے لیے اتنا ہی نقل بھی ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار مجھے لکھ رہا ہوتا کس طرح اولم میں اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے کالا بلا کا بالکل ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے جو درخواست کی ہے اے موتا کے گوام مشاہدے کی یہ اطمینان قلب کے لیے کی ہے امام بخاری یہاں اطمینان قلب سے زیادتی امام کی مراد لے رہے ہیں لیت میں قلبی کا مطلب یہ ہے تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں حضرت ابراہیم کو پورا یقین ہے کہ اللہ قادر ہے رائے موتا پر خود آج کے اندر سوال جواب میں یہ بات آ چکی ہے اولم تومن کیا تمہیں یقین نہیں ہے کالا بلا ان کا بالکل ہے یقین ہے تو اس لیے یقین تھا لیکن وہ یقین استدلالی تھا یقین استدلال سے حاصل ہوتا ہے یقین خبر سے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ استدلال کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم ال یقین کہتے ہیں خبر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو بھی علم الیقین کہتے ہیں اور مشاہدے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عین ال یقین کہا جاتا اور عین ال یقین کا درجہ یقیناً علم الیقین سے آگے حضرت ابراہیم کو علم ال یقین استدلال حاصل ہے بغیر یہ خبر یہ علم یقین ان کو حاصل ہے یا دونوں کے ذریعے سے حاصل خبر بھی ان کے پاس آئی ہے استدلال بھی ان کا موجود ہے اور ان کے ذریعے سے ان کو علم الیقین حاصل ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان یقین کا درجہ حاصل ہو جائے اور اہم یقین میں پھر جو شان علم کی ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے علم ال یقین کے مقابلے تو آپ یہ کہیں گے کہ یقین تھا اس یقین نے اشتیاق پیدا کیا کہ میں اس کا مشاہدہ تو کروں آپ کو یقین ہے کہ مکہ موجود ہے آپ کو یقین ہے کہ بیت اللہ موجود ہے آپ کو یقین ہے کہ وہاں طواف ہوتا ہے آپ کو شوق ہے کہ مجھے مجھے بھی بیت اللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو جائے اس یقین کی بنا پر آپ میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے اگر یقین نہیں ہوگا تو شوق کہاں آئے گا شوق تو جبھی ہوگا جب کو پہلے یقین ہو تو حضرت ابراہیم کو یقین تھا اس یقین کی بنا پر ان کے اندر اشتیاق پیدا ہوا اس اشتیاق کو وہ چاہتے ہیں کہ عین الیقین میں تبدیل کر دیا جائے تو اس لیے اس سے ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ اس علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل کرنے کی خواہش مراد ہے اس کے بعد پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلے بخاری نے آیتیں بیان کی تھی اولا کے لیت میں نقل بھی یہ بھی آیت ہے اس کو ان کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا درمیان میں الحب و فلّہ ولبغد و فلّہ آ گیا اور درمیان میں کتبہ عمر ابن عبد عبدالعزیز آ گیا تو اس کو علیحدہ کیوں کر دیا تو اللہ حضرت گنگوئی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ چونکہ حضرت ابراہیم کا قول ہے اور وہاں اللہ کے اخوال کا ذکر تھا اس لیے علیحدہ کر دیا مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ابراہیم کے قول کو جب اللہ نے نقل کیا تو اللہ کا قول بھی ہوگا ابراہیم کے قول کو اللہ نے نقل کیا ہے نا تو اللہ کے نقل کرنے کے بعد اس کے قول اللہ ہونے میں کیا ہے تو لہذا یہ کہا جائے گا کہ اصل میں وہ ایمان کی زیادتی کا ذکر سراہتن آیا تھا اور یہاں پر استقلالن آیا اتنے نام سے بطور استقلال ایمان مراد لیا گیا تو فرق ہو گیا کہ یہاں ایمان کا ذکر سراہتن نہیں ہے یہاں ایمان کا ذکر بطور استدلال ہوا اس لیے اس کو علیحدہ بیان کر دیا اس کے بعد میں آگے وقال معاذ اجلس بنا نو سات حضرت معاذ یہ اٹھارہ سال کی عمر میں ایمان لائے اور یہ بیت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک ہے اور اس کے بعد تمام میں آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں اور ان کے بڑے مناقب ہیں عالم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل انہی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سن اٹھارہ میں تعاون ابواس میں ان کا انتقال ہوا یہ کہتے ہیں اجلس بنا نومن ساتن اجلس بنا نومن ساتن سے بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایمان تو پہلے سے موجود لہذا نومن کے معنی ہوں گے کہ زیادتی ہوتا کہ ہمارے پاس بیٹھو جنت کا ذکر ہوگا اور دوخ کا ذکر ہوگا سزا اور جزا کا ذکر ہوگا نبی کے احوال کا ذکر ہوگا اور اسی طریقے سے آپ کی شان آپ کی صفت کا ذکر ہوگا تو ایمان میں زیادتی ہوگی یہ مقصد ہے اجلس بنا نومن ساتن تو ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں اجلس بنا نومن ساتن کے وعدے ہے کہ ہم ایمان کی تجدید کریں گے ہم ایمان کے اندر بشاشت پیدا کریں گے حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو ایمان کو قلعہ کیسے نہ جدو ایمان رسول اللہ قال اکثر اللہ آپ نے فرمایا ایمان کی تجدید کرو ایمان کو تر و تازہ کرو ایمان کی تجدید کرو ایمان کو تر و تازہ کرو اس کے اندر انشاء میں اضافہ کرو اس کی بشاست کو بڑھاؤ صحابہ نے پوچھا کہ ہم ایمان کی تجدید کیسے کریں آپ نے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو تو جس طریقے سے اس حدیث میں تجدید ایمان کا ذکر ہے اسی طرح حضرت معاذ کا مومن ساطن کہنا یہ تجدید ایمان کے معنی میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوگا ایمان میں زیادتی ہوگی بلکہ ایمان تو وہی ہوگا لیکن تر تازہ ہو جائے اس کے بعد پھر آگے حضرت معاذ کا یہ اثر ابن ابی شعبہ نے اور امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے آگے کہ وقال ابن مسعود المان و کلو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ ارشاد تبرانی نے نقل کیا ہے اور پورا ارشاد یہ ہے سب نسل ایمان ول یہ اول امام الیقین کلو الیقین المان و کلو الصبر نصف المان ولیقین المان و کلو اگر صبر نصف المان سے استدلال کیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا اس لیے کہ نصف المان یہ سراہتن گوا ترکیب پر ڈال کے ایمان کا نصف صبر اور باقی نصف دوسری چیزیں لیکن امام بخاری اجلا کے مقابلے میں اخفا کو ترجیح دیتے اس لیے ال علی المان و کلو کو دخل کیا اور استدلال یہ ہے کہ جس چیز کا کل ہوتا ہے اس ہوتا جب جب ایمان کو کل قرار دیا گیا الیقین المان و کل تو ایمان کو کل قرار دیا گیا ہے تو جو چیز کل ہوتی ہے اس کے اجزا بھی ہوتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی اجزا سب نسل ایمان عرض کیا تھا کہ اگر اس جملے سے استدلال ہوتا تو زیادہ واضح ہوتا اس لیے کہ وہاں سب کو نصف ایمان قرار دیا ہے اور نصف ایمان قرار دینا ایمان کے مرکب ہونے پر سراہتن ڈال لیکن بخاری نے اللہ کو اختیار کیا القین و المان و کلو تو المان و کلو میں ایمان کو کل قرار دیا جائے اور جو چیز کل ہوتی ہے اس کے اجزا بھی ہوتے لہذا ایمان کے بھی اجزا ہوں گے تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جو ریاضات شاخہ اور مجاہدات کثیرہ کے بعد حاصل ہوتا ریاضات ایک تو ہمارے ایمان ہے وہ جیسا ہے ہم جانتے ہیں ایک ان لوگوں کا ایمان ہے جو مجاہدے کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں کو بہت اعلیٰ درجے کا ریاضات کے ذریعے سے مجاہدات کے ذریعے سے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے بڑا اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایمان کامل ہوتا ہے اور کامل بھی اعلیٰ درجے کے کمال کے ساتھ تو لہذا جب وہ ایمان ہے جو ریاضت و مجاہدات کے بعد حاصل ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر یقین ضرور ہمارے ایمان میں یقین کا معاملہ بہت کمزور ہے اور یہ ریاضت و مجاہدے کے ذریعے سے جو ایمان کامل حاصل کیا جاتا ہے وہاں یقین بہت اعلیٰ درج ہے ہم نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا جتنا ایمان پکا ہوگا جتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا یقین اعلیٰ درجے کا ہوگا اتنا ہی نیکیوں پر عمل آسان ہوگا گناہوں سے بچنا آسان یہ جو ہمارے لیے نیکی مشکل ہو گئی ہے اور گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے اس کی وجہ فخر یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے اگر یقین مضبوط ہو اور ایمان پختہ ہو تو مزہ ہے کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کرے اور گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر اس کی ایسی زبردست تلافی کرتا ہے ایسا تدارک کرتا ہے کہ اس تدارک سے اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا بشریت کی بنا پر غلطی کا صدور ممکن ہے ناممکن نہیں ہے لیکن یہ کہ اس غلطی کے صدور کے بعد تو اس کی تلافی کا باہر جو آتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے تو بہرحال یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان جتنا کامل ہوگا اس کے اندر یقین لام ضرور اس کے بعد آگے وکالت محمد لب حقیقت تخوا حتہ یادہ ماہ کافی صدر آپ کو معلوم تخوا کے بہت سے مراتب ہیں ایک مرتبہ کا یہ ہے کہ کفر اور شرک سے اجتناب کیا جائے دوسرا مرتبہ تقوا کا یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کیا جائے و بدعات عقیدے سے متعلق ہوں اور قول سے بلکہ عقیدے کی بدعات کو زیادہ اہمیت حاصل اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے چوتھا مرتبہ یہ کہ سے اجتناب کیا جائے اور پانچواں مرتبہ یہ کہ توغل فی مباحت سے اجتناب کیا جائے مباحت کے اندر تو ہو اور انہ صاحب ہم تو وہی کپڑے پہنیں گے جو فلاں دردی سیتا ہے اور یہ اور کسی دوسرے دردی کا سیلا سیا ہوا کپڑا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور ہمارے کپڑے دھلنے کے لیے اسلام آباد ہی جائیں گے کراچی کے اندر کوئی دھوبی ہمارے کپڑے دھول تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں یہ اسی طریقے سے ہم تو فلاں ہوٹل میں جا کر ہی کھانا کھائیں گے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا یہ تحل اور انہمات فل مباحات ہے اور یہ بھی سبب بنتا ہے آدمی کے گوبدین بننے کے لیے پہلا درجہ ہوا کفر و شرک سے اجتناب دوسرا ہوا بدعات سے خاص طور پر عقیدے کی بدعات سے اجتناب تیسرا ہوا قبائل سے اجتناب چوتھا سوال سے اطناب پانچواں توغل اور فی المباحات سے اجتناب اور چھٹا شبہات سے اجتناب مشتبہات سے اجتناب حضرت عطیہ شادی کی روایت ہے جس کو ابن ماجہ اور امام ترمیزی نے نقل کیا ہے لاب لغ العبد ان يكون من المتقين حتى باسبی ما لا باس به به لما باس <clears throat> لا يبلغ مل ان يكون من المتقين حتى لما ما لا باس به به لما باس جن چیزوں میں حرج ہے ان سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن میں حالت نہیں تو وہ متقی درجے میں پہنچے گا ماں بھی باس سے بچنے کے لیے بالا بھی باس سے بھی وہ اجتناب کرتے یعنی ہوئی مشتبہات تو وہ یہ چھٹا درجہ ہے اور ایک ساتواں درجہ ہے وہ ساتواں درجہ کیا ہے کہ ماں سے اللہ سے اجتناب کہ جو کام بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں ماں سے اللہ سے اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہو تو یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ تقوی اور ایمان ایک اور تقوی کے مراتب متعدد ہیں ایمان کے مراتب بھی متعدد ہوں گے اور جب ایمان کے مراتب متعدد ہوں گے تو لہذا کہا جائے گا ایمان مرکب اس لیے کہ تقوی اور ایمان ایک اور تقوی کے مراتب آپ کو بتائے گئے ہیں تو لہذا ایمان کے مراتب بھی مختلف اور متعدد ہوں گے اور اس طرح ایمان کی ترکیب ثابت ہو جائے گی ہماری طرف سے وہی جواب ہے کہ یہ تخوا ایمان کا اثر ہے یہ ایمان نہیں ہے اس کے بعد میں ہے مجاہد الدین

وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه جس دین کی وصیت نو کو کی ہے اسی کی آپ کو کی اور اسی کی ابراہیم کو کی ہے اور اسی کی موسا کو کی ہے اور اسی کی عیسا کو کی ہے استقلال کیا استدلال یہ ہے کہ عقائد کے معاملے میں تو اتحاد ہے لیکن فرعی مسائل اور فقہی مسائل میں اختلاف ظاہر ہے کہ حضرت کے زمانے میں جو فقہ رائج تھا وہ آج نہیں حضرت ابراہیم کے زمانے میں جس فقہ کو اختیار کیا گیا وہ آج نہیں ایسے ہی حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہے بنیادی عقائد ان میں تو اتحاد ہوتا ہے ایک ہے فرعی مسائل فرعی مسائل وہ اختلاف زبان کی بنا پر مختلف ہوتے رہے ہیں تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ اختلاف جو فری مسائل کا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان وہ بھی تو ایمان میں داخل جیسے عقائد ایمان میں داخل ہیں ایسے ہی فقہی اور فرعی مسائل وہ بھی تو ایمان میں داخل ہے اور وہ ان میں اختلاف ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں اور جب اجزاء مختلف ہوں گے تو مرکب المبیاؤ اخوات امہات شکتا ودین ہوں واحد امہاتہم شتا ودین ہوں واحد کا مطلب یہی ہے کہ ان کے فری مسائل تو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن جہاں تک بنیادی عقائد کا تعلق ہے وہ ایک ہوتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ جو فرعی مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے وہ چونکہ ایمان ہی سے متعلق ہیں اور ایمان ہی کے اجزا ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان مرکب ہے اور دو اجزا ہے اور ہر مرکب مقابل زیادہ تو نقصان ہوتا ہے تو اس لیے ایمان بھی قابل زیادہ تو نقصان ہوگا ہماری طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جو آپ نے ترکیب کا اور قابل زیادہ تو نقصان ہونے کا مسئلہ کھڑا کر دیا یہ مراد نہیں ہے یہاں ترکیب کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے یہاں قابل زیادت و نقصان بتانا مقصود نہیں ہے یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بنیادی عقائد حضرات انبیاء کے اندر ایک جیسے ہوتے ہیں اور جہاں تک فری مسائل کا تعلق ہے وہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو صرف اتنی بات بتانی کہ بنیادی عقائد وہ انبیاء کے یہاں متحد ہیں لیکن جہاں تک ہے فقی اور فرعی مسائل کا ان میں اتحاد نہیں ہوتا وہ زمانے کی ضرورت کے مطابق مختلف ہوتے ہیں واقعات نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ایمان مرکب ہے اور یہ فقی مسائل اس کے اجزاء ہیں اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ قابل زیادت و نقصان ہوتی ہے لہذا قابل زیادت و نقصان ہوگا ایمان یہ ایجاد بندہ ہے آیت کا یہ مقصود نہیں اس کے بعد آگے وقالت عباس شراطن و من شراطن و ومن ہاجا لیکن جالنا من کم شراطن و من ایک ہے شرا بڑے راستے کو کہتے ہیں ایک ہے منہاج وہ چھوٹی پکڈنڈیوں کو کہتے ہیں منہاج جو چھوٹے چھوٹے راستے نکلتے ہیں وہ ہے اور بڑی سڑک جو مین ہوتی ہے وہ ہے یہاں پر شیوتن و مینہجا کی جو تفصیل کی ہے سبیلن و سنتن یہ لفرش غیر مرتب منہاج آخر میں ہے اس کی تفصیل سبیلن سے کی ہے جو پہلے ہے اور شیوتن پہلے تھا اور اس کی تفصیل سنتن سے کی ہے جو بعد میں منہاج سبیر کو کہتے ہیں چھوٹے راستے اور سنت بڑے راستے کو کہتے ہیں بڑی سڑک کو کہتے ہیں یہ شرح کا ترجمہ تو جو مقدم تھا اس کی تفسیر مؤخر کر دی اور جو مؤخر تھا اس کی تفصیل مقدم کر دی اس لیے یہ لف و نشر غیر مرتب ہو گیا بخاری کا استدلال کیا ہے بخاری کا استدلال یہ ہے کہ صاحب ایمان تقسیم ہے شرح اور منہاج کے درمیان شرح اور منہاج کے یعنی بڑے راستے اور چھوٹی پکڈنڈیوں کے درمیان جس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ بنیادی عقائد تو بڑے راستے ہیں اور وہ فقی مسائل وہ چھوٹی پک تو ان کے درمیان ایمان تقسیم ہے لہذا معلوم ہوا کہ ایمان مرکب سے مرکب ہے شرح اور مینہج ایمان شرح اور مینہج کے درمیان دائر ہے یہ شرا بھی ایمان میں داخل ہے اور منہاج بھی ایمان میں داخل ہے لہذا ایمان کو مرکب قرار دیا جائے ہماری طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ متعلقات ہیں ایمان کے ان کو ایمان میں داخل قرار دینے کی ضرورت نہیں اس کے بعد میں آگے ہے دعا حکم مایا وہ بکم ربی لولا لو دعا آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری طرف سے دعا نہ ہوتی اب دعا سے کیا مراد ہے اس کے اندر تین باتیں نقل کی گئی امام بخاری نے تو ایمان حکم کہہ دیا دعا حکم کی تفسیر بخاری نے ایمان سے کی ہے کیا مطلب کہ یہاں جز اطلاق الج اللہ ہو رہا دعا ایمان کا جز ہے اور دعا کا اطلاق کیا گیا ہے جو جز ہے وہ مراد ایمان لیا گیا ہے لہذا یہ من قبیل الجلد الد القل ہے اور من قبیل الجلد الج القل میں ترکیب ثابت ہو گئی کہ ایمان مرکب ہے اور اس کا ایک جلد دعا بھی ہے اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ قابل و نقصان ہوتی ہے لہذا ایمان قابل دعاض نقصان اطلاع کل جز الکل دعا جز ایمان کل جز بولا ہے دعا اور مراد ہے ایمان تو مطلب یہ کہ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تو اللہ تمہاری پر کوئی پرواہ نہ کرتا اب سوال یہ کہ وہ تو کافر ہے تو جواب یہ کہ ان میں مومن بھی تو موجود ہے تو لہلا حکم میں اگر ایمان مراد ہوگا تو کفار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تمہاری جماعت کے اندر اہل ایمان بھی موجود ہیں اس لیے بچے ہوئے اگر یہ ایمان نہ اہل ایمان نہ ہوتے تو تمہیں تباہ کر دیا جاتا تو ایمان سے مراد اہل ایمان کا مراد ہے اور کفار پر یہ احسان جتایا جا رہا ہے کہ ان اہل ایمان کے ایمان کی بدولت تم پر عذاب نہیں آیا ایک تفسیر تو یہ ہو گئی دعا کی دوسری تفسیر دعا کی ذکر سے کی گئی کہ اگر تمہارے یہاں اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو عذاب آ جاتا چونکہ اللہ کو یاد کرنے والے موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں ہے اور ایک دعا سے خود دعا ہی مراد وہ کیا وہ یہ کہ جب تمہاری کشتی سمندر میں مجدار کے اندر پھنس جاتی ہے اور غرق ہونے کا خطرہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو تم خود اللہ سے دعا کرتے تو دعا ہی مراد دعا سے ایمان مراد لیا جائے ایک تفسیر دعا سے ذکر مراد لیا جائے دوسری تفسیر اور دعا سے خود دعا مراد لی جائے اور خود دعا تو ایمان تو دوسروں کا تھا اور ذکر بھی دوسروں کا تھا اور دعا خود ان کی ہے کہ تم جب سفر کے دوران سمندر کا سفر اور دریا کا سفر کرتے ہو اور تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کشتی غرق ہو جائے گی تو تم اس وقت عزا کو نہیں پکارتے تم اس وقت حبل کو نہیں پکارتے تم اس وقت اللہ کو پکارتے ہو اکرما ابن جال جب مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے یمن چلا گیا جب وہ یمن چلا گیا تو اس کی بیوی ام حکیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اکرما کو آپ پناہ دے دیں اس کی غلطی معاف کر دیں اس کو قبول فرما لیں تو آپ نے کہا چلو ٹھیک تو یہ ام حکیم وہاں یمن گئی اکرما کو لانے کے لیے اکرما وہاں سے روانہ ہوئے راستے میں کوئی سمندر کا سفر تھا تو کشتی بھور میں پھنس گئی اس نے بہت پکارا ازا کو ہوبل کو تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں ازا ہوبل کام نہیں دیتے تو پھر اللہ کو پکارنا پڑا تو پھر وہ اکرما نے کہا کہ جب یہ اجزا ہوبل سمندر میں کارآمد نہیں ہے تو یہ خشکی میں بھی کارآمد نہیں ہوں جب یہاں بیکار ہیں اور ان کو پکارنے سے نجات نہیں ملتی تو بعد میں بھی گواہ یہ کارآمد نہیں ہوں گے بار پھر بار ابو جہل کے بیٹے ابو جہل آپ جانتے ہیں پھر اور عادل اما نبی نے فرمایا کہ جب اکرما آئے تو ابو جہل کا اور اس کی برائی کا ذکر نہ کرنا اس لیے کہ اس کا باپ تھا اسے تکلیف ہو کتنی بڑی بات ابو جال تو فرعون ہے اس کا بیٹا ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس کی یہاں تک رعایت کر رہے ہیں کہ اس کے باپ کا اور اس کی برائی کا ذکر نہ کر رہا اس لیے کہ باپ کی برائی سن کر بیٹے کو دکھ تو ہوتا یہ کوئی شیخ الحدیث عبد القادر ہے کوئٹہ کے مدرسے میں وہ بیمار ہیں ان کے لیے آپ دعا فرمائے اللہ ان کو شفا کا ملا عطا فرمائے اور مدثر شاہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آپ ان کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر سال ثواب کرتے